قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون موسا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اب مجھے دہشت ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے آپ اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیے کہ وہ مجھے سچا مانے مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہارے تابے داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا علیہ السلام کی بیست اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مقام نبوت کی دعا یہ گزر چکا ہے کہ موسا علیہ السلام فرعون سے خوف کھا کر اس کے شہر سے بھاگ نکلے تھے جب اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی کے پاس نبی بن کر جانے کو فرمایا تو علیہ السلام کو وہ سب یاد آ گیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ ان کے ایک آدمی کی جان میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی تو ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے کا نام رکھ کر میرے قتل کے در پہ ہو جائیں علیہ السلام نے بچپن کے زمانے میں جب کہ آپ کے سامنے بطور تجربے کے ایک آنکھ کا انگارہ اور ایک کھجور یا ایک موتی رکھا تھا تو علیہ السلام نے انگارا پکڑ لیا تھا اور منہ میں ڈال لیا تھا اس واسطے آپ کی زبان میں کچھ کثر رہ گئی تھی اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کی بابت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیجئے اس سے میرا بازو مضبوط کیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے کہ نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا ہو اور آپ کے بندوں کو آپ کی کبریائی کی دعوت دے سکیں یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعا منقول ہے کہ موسا علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ہی اپنا رسول بنائیے کہ وہ میرا معین وزیر ہو جائے وہ میری باتوں کو باور کرائے تاکہ میرا بازو مضبوط رہے دل بڑا ہوا رہے اور یہ بھی بات ہے کہ دو آوازیں بنسبت ایک آواز کے زیادہ مضبوط اور با اثر ہوتی ہیں میں اکیلا رہا تو ڈر ہے کہ کہتے بھی لوگوں کو سمجھا دیا کریں گے اللہ تعالیٰ ارحم الرحمین نے جواب دیا کہ آپ کا سوال ہے موسا منظور ہے ہم آپ کے بھائی سے آپ کو سہارا دیں گے اور انہیں بھی آپ کے ساتھ نبی بنا دیں گے جیسے سورہ توحہ کی آیت نمبر چھتیس میں فرمایا قد اوتی تسلک یا موسا کہ اے موسا آپ کا سوال پورا کر دیا گیا اور آیت میں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا اسی لیے باصلف کا فرمان ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو موسا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں نبی بنوا دیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بزرگ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی مرتبے والے تھے پھر فرماتے ہیں کہ ہم تم دونوں کو زبردست دلیلیں اور کامل حجتیں دیں گے فرعونی تمہیں کوئی ایزا نہیں دے سکتے کیونکہ تم میرے پیغام میرے بندوں کے نام پہنچانے والے ہو ایسوں کو میں آپ دشمنوں سے سنبھال لیتا ہوں ان کا مددگار اور معیت میں خود بن جاتا ہوں انجام کار تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب آئیں گے جیسے فرمان ہے اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے اللہ تعالیٰ قوت والے عزت والے ہیں سورہ مؤمن کی آیت نمبر اکاون میں فرمایا ان رسول کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے غلبے کی وجہ سے فرعونی تمہیں اے موسا تکلیف نہ پہنچا سکیں گے اور ہماری دی ہوئی آیتوں کی وجہ سے غلبہ صرف تمہیں ہی حاصل ہوگا لیکن پہلے جو مطلب بیان ہوا اس سے بھی یہ ثابت ہے تو اس کی کوئی حاجت ہی نہیں واللہ اللہ عالم